علیہ وسلم کے جھنڈے کے سائے کے نیچے بھی اکٹھا فرمائیں گے اور انشاءاللہ حوض کوثر سے پانی بھی نصیب ہوگا اور انشاءاللہ جنت میں بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں داخلہ نصیب ہوگا اس نشست میں مجلس ذکر کا اہتمام کیا جاتا ہے اور یہ بھی ایک بہت عظیم سعادت ہے اور بہت اہم بات ہے اس لیے کہ اس کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یا جو رحمتیں برکتیں نصیب ہو سکتی ہیں وہ اللہ رب العالمین کے حکم اور اس کے خاص فضل سے ہی ہو سکتی ہیں اور اللہ کے ذکر سے اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنا ہوتا ہے اور یہ ذکر اللہ یہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ اس کی تعلیم ہر نبی علیہ السلام نے دی آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تک ہر نبی علیہ السلام نے جو کلمہ پڑھایا اس کی پہلی جز یہ لا الہ الا اللہ ہی تھی آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک اور قیامت کی صبح تک اگر کوئی انسان اس کر عرضی میں اپنی حقیقی کامیابی چاہتا ہے اپنی فلاح چاہتا ہے تو وہ جو کلمہ پڑھے گا جو عقیدہ اپنائے گا اس کی پہلی جز لا الہ الا اللہ یہی ہوگی اور اس امت محمدیہ صاحب صاحبہ الف تحیتوں و سلامہ اس کا کلمہ یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ لا الہ الا اللہ یہ سکھایا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کلمے کی دو ہی جز ہیں ایک میں توحید ہے اور دوسرے میں رسالت ہے اور نبوت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر خود اپنا تعارف کراتے ہوئے فرمایا انا حبیب اللہ میں اللہ کا حبیب ہوں انا نبی اللہ انا رسول اللہ میں اللہ کا نبی ہوں میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ یاد رکھیو نبی علیہ السلام کو خود اپنی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا بھی ضروری ہوتا ہے امت تو ایمان لاتی ہی ہے نبی علیہ السلام کو خود بھی اپنی نبوت اور رسالت کا ماننا ضروری ہوتا ہے چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ اللہ کے رسول ہیں حضور نے فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں دنیا میں آپ دیکھتے ہیں بڑے سے بڑے علماء جب ان کا نام لیا جاتا ہے ادب اور احترام سے نام لیا جاتا ہے مگر وہ اپنے متعلق کیا فرماتے ہیں کہ یہ آپ کا حسن زن ہے میں ایسا نہیں ہوں اللہ کر دے تو اس کی رحمت اور مہربانی ہے ورنہ ہمارے اقابل اللہ اپنے نام کے ساتھ جو لکھتے تھے آپ اکثر اہل علم ہیں آپ کو ہے قطب زمان امام الاولیاء شیخ شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری سب کے رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ہمیشہ اپنے نام کے ساتھ تحریر فرماتے تھے احقر الانام شیخ العرب والعجم حضرت مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیشہ اپنے نام کے ساتھ تحریر فرمایا کرتے تھے ننگ اسلاف یعنی انہوں نے اپنے آپ کو مٹایا ہوا تھا اپنی انا نفسانیت اس کو ختم کیا ہوا تھا اور یہی تصوف کا یہی خلاصہ ہے یہ دوسرا موضوع ہے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں یوں ہی ہوتا ہے لیکن ایک ذات ہے جب ان سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں اللہ کا نبی ہوں میں اللہ کا رسول ہوں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے انا اول من تنشق الارض بی ولا ولا فخ فخ لواء الحمد آدم انتقالی ذالک یوم ازن تحت لوائی وبیدی لواء الحمد ولا فخر وانا اول من یقرع باب الجنت ولا فخر حضور نے اپنے متعلق فرمایا مجھ پر اللہ کی یہ مہربانیاں ہیں یہ مہربانیاں ہیں سب سے پہلے روزے سے میں اٹھوں گا میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک میرے جھنڈے کے نیچے سایہ تلاش کریں گے میرے حوض کوسر پر آ کے پانی مانگیں گے جنت میں سب سے پہلے میں جاؤں گا اور فرما یہ فخر کی بات نہیں یہ اللہ کی رحمت ہے جسے اللہ عطا فرما دے اور اس حدیث میں فرمایا فضلت علی الانبیاء بست اللہ نے مجھے چھ چیزوں میں فضیلت عطا فرمائی ہے دوسرے انبیاء علیہ السلام پر اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی گزرے ہیں نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے قرآن مجید میں کئی آیات ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور خاتم النبیین ہونا ثابت ہوتا ہے پہلا سپارہ پہلا صفحہ والذین یؤمنون بما انزل الیکا وما انزل من قبلک جو آپ سے پہلے گزرے ہیں ان پر بھی ایمان لانے والے یہ متقی لوگ ہیں اگر آپ کے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا تو من بعد ایک ہو جاتا ایک فرما من قبلک بس آپ سے پہلے پہلے جو گزر گئے اس طرح قرآن و مجید میں کئی آیات ہیں اور احادیث کے اندر بھی سراحتن موجود ہے تو فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اللہ تبارک و تعالی نے چھ چیزوں میں فضیلت عطا فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے یاد رکھنا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے نبی ہیں انسانوں کے لیے نبی ہیں جنات کے لیے بھی نبی ہیں اور پہلے نبیوں کے لیے بھی آپ نبی ہیں نبی الانبیاء یہ وہ صفت ہے جو اور کسی کو نہیں ملی امام الانبیاء سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم یہ اور کوئی نہیں ہے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ اور کوئی نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے اسماعیل علیہ السلام کا مقام ہے العزم پیغمبر ہے صاحب کتاب نبی ہیں لیکن امام الانبیاء یہ فقط ذات ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی الانبیاء یہ ذات ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خاتم الانبیاء یہ بھی حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ امام الانبیاء شب معراج مسجد اقسا میں تشریف فرما ہوئے تمام انبیاء علیہ السلام موجود جبریل علیہ السلام نے عرض کیا آگے تشریف لائیے آپ نماز پڑھائیے حضور نے نماز پڑھائی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس میں بہت ساری باتیں اب دیکھو جتنے انبیاء علیہ السلام تھے ان سب انبیاء علیہ السلام نے حضور کی اقتداء میں نماز ادا فرمائی نا اور قرآن و مجید میں فرمایا سبحان من المسجد الحرام الى المسجد مسجد الذي بارکنا حوله لنريه من آیاتنا اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقسا تک پہنچایا یہ زمینی سفر ہے اور کس لیے لینو ریا من آیاتنا تاکہ آپ کو اللہ اپنی نشانیوں میں سے خاص نشانیاں دکھلائے اب اگر وہ نشانیاں بیت المقدس کی زمین ہے وہ نشانیاں مسجد اقسا اور اس کی عمارت ہے وہ نشانیاں بیت المقدس کا شہر ہے تو وہ تو سارے دیکھتے ہیں بھائی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی وہ تو ساری دیکھتے ہیں وہ خاص نشانی کون سی تھی سمجھنا وہ خاص نشانی یہ تھی کہ اس جہان میں تشریف لے جانے والے انبیاء علیہ السلام ان سب کو اللہ پھر اس جہان میں لے آئے اور انہوں نے مسجد اقساء میں حضور کے پیچھے نماز ادا فرمائی اور نماز ادا جسم کے ساتھ ہوتی ہے روح کے ساتھ نہیں ہوتی تو تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ پھر اس جہان میں لے آیا اور اللہ اس پر قادر ہے اس لیے اس واقعے کو شروع کرنے سے پہلے فرمایا سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات یعنی اس میں کوئی عیب نہیں کوئی کام نہ کر سکنا یہ عیب ہوتا ہے اللہ وہ ہے جو ہر کام کر سکتا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے سبحان کا مینا یہ ہے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے کمزوری نہیں کوئی کام نہ کر سکے یہ نہیں ہو سکتا وہ ہر کمزوری سے ہر ذوف سے پاک ہے وہ جو چاہے کر لے جس طرح چاہے کر لے اسے کوئی مجبور کرنے والا نہیں اسے کوئی روکنے والا نہیں ان انبیاء علیہ السلام کو اس جہان میں اللہ لے آیا اور انہیں حضور کے پیچھے نماز ادا فرمائی یہاں ایک عجیب ہے کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی حضور نے تو سورہ فاتحہ پڑھی نا لیکن وہ جتنے انبیاء علیہ السلام تھے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر گئے اور سورہ فاتحہ تو صرف اس قرآن و مجید میں نازل ہوئی اب وہ جتنے انبیاء علیہ السلام تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا فرمائی اور انہوں نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی کیوں اس وقت تھی نہیں تو جب انبیاء علیہ السلام نے حضور کی اقتداء میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تب بھی نماز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی اس لیے ہم بھی نہیں پڑھتے اور ہماری نماز ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں امام الانبیاء بنے صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء نبی الانبیاء مقامات ہیں حضور کے اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے مقامات عطا فرما دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے فضیلت عطا فرمائیے چھ چیزوں میں اوتی تو الکلم اللہ نے مجھے جوام الکلم عطا فرمائے ہیں میں بات مختصر کرتا ہوں لیکن اس کی تشریحات اس کی تفاصیل وہ قیامت تک ختم نہیں ہو سکتی امت لگی رہے گی امت بیان کرتی رہے گی لیکن میری باتوں کی تفسیر پوری نہیں ہو سکے گی یہ اللہ نے عطا فرمائی جس طرح اللہ تعالیٰ کے کلمے ختم نہیں ہو سکتے نا اللہ کے کلمے ختم ہو سکتے اللہ کی حمد و ثنا ختم اور مکمل ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی قرآن و مجید میں فرما ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله فرمایا زمین میں جتنے پودے ہیں یہ قلمیں بن جائیں سمندر سیاہی بن جائیں اور صرف یہی نہیں سات گنا اور ملا لو اور کوئی لکھ سکتا ہو تو اسے کہو لکھو وہ لکھنا شروع کرے یہ سارے درخت جو کلمے بن چکے ہیں یہ کلمے ختم ہو جائیں گی یہ سیاہی ختم ہو جائے گی لیکن اللہ کے کلمے ختم نہیں ہو سکتے اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت حضور کی تعریف بھی کبھی ختم نہیں ہو سکتی یاد رکھنا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا نام اپنے نام کے ساتھ رکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشد اللہ اللہ لا شریک لا و اشد ان محمد ان و رسولہ ورفعنا کا ذکرک اللہ نے شان جس کی بلند کی اس کی شان کو کوئی ختم نہیں کر سکتا یاد رکھنا تو فرمایا اللہ نے مجھے جوامع عطا فرمائے ہیں یہ بھی ایک فضیلت ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کو جو بات ارشاد فرمائی اللہ نے اس کو پورا کیا یہ بھی آپ کی ایک صداقت کی نبوت کی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ اس وقت میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی اس کو آپ کے رب نے خالق کائنات نے کس طرح پورا کیا ہجرت کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا حضور تشریف لے جا رہے ہیں اور اس انتہائی تکلیف دہ وقت میں انتہائی مشکل وقت میں زمین پر ایک ساتھی ہے آپ کا جسے دنیا ابو بکر کہتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی تذکرہ ہو رہا تھا یہ جس کو اللہ تبارک و تعالی فضیلت عطا فرما دے خود حضرت عائشہ صدیقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان بیان کی بی بی صدیقہ پیغمبر کی رفیقہ ازواج میں لعیقہ امت میں شفیقہ اخلاق میں خلیقہ کائنات میں باسلیقہ شان میں عجیبہ بہت خوش نصیبہ نبوت کی عندلیبہ پیغمبر کی قریبہ حبیب خدا کی حبیبہ بی بی عائشہ صدیقہ ابا صدیق ہے بیٹی صدیقہ ہے غار میں ابے کی گود آباد ہے حجرے میں صدیقہ کی گود آباد ہے جب دنیا میں ہے تو صدیق کی بیٹی صدیقہ کا ساتھ ہے اب قیامت تک حضور کا ساتھ ابو بکر کے ساتھ ہے رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ اللہ تبارک و تعالی جس کو عطا فرماتے بی بی عاشق صدیقہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے پوچھا گیا حضور کے اخلاق بتلاؤ پہلے آپ نے فرمایا مجھے بتلاؤ دنیا میں کتنی چیزیں ہیں عرض کیا گیا دنیا کی چیزوں کو کون شمار کر سکتا ہے بے شمار چیزیں ہیں فرماتی ہیں جس چیز کو رب نے قلیل فرمایا اس کو تم بیان نہیں کر سکتے متاع قلیل جس چیز کو رب نے عظیم فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ میں عظیم چیز کو کس طرح بیان کر دوں دنیا کی چیزیں قلیل ہیں وہ تم بیان نہیں کر سکتے جس کو رب نے عظیم فرمایا میں کیسے بیان کر دوں ہاں کچھ نقشہ پھر فرمایا فرما لنا شمس وللہ فاق شمس وخیر الشمس وشمسی خیر من شمس السمائی فشمس الناس تطلو بعد فجر وشمسی تطلو بعد النشائی فرمایا ایک ایک میرا سورج ہے کائنات کا سورج سورج ہے یہ صبح کو روشنی دیتا ہے میرا سورج عشاء کی نماز پڑھ کے میرے حجرے میں تشریف لاتے ہیں اس نبوت کی روشنی کے مقابلے میں دنیا کے سورج کی روشنی کچھ بھی نہیں یہ دنیا کا سورج ہے اس کے قریب جاؤ تو گل جاؤ میرے سورج کے قریب آؤ تو تمہیں جنت کی ٹکٹ مل جائے اس سورج کے پاس جاؤ تو کوئی فائدہ نہیں اس سورج کے قریب آؤ تمہیں رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ اور مقام مل جائے یہ سورج باہر روشنی دیتا ہے حضور کے نور نبوت اندھیرے دل اور قبر کو بھی روشن کر دیتا ہے یہ سورج قیامت کے دن اندھا بے نور ہو جائے گا الشمس لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی حضور کا سورج قیامت کے دن بھی چمکتا نظر آئے گا فرما اوتی تو جوام الکلم اللہ نے مجھے جوام الکلم عطا فرمائے قیامت تک میری باتوں کی تشریح لوگ کرتے رہیں گے کبھی ختم نہیں ہو سکے گی اب ختم نبوت کی تشریحیں ہو رہی ہیں بڑے بڑے ڈاکو آئے بڑے بڑے رہزن آئے انہوں نے بڑے بڑے ڈاکے ڈالے بڑی بڑی اپنی طرف سے دلیلیں دی کبھی بروزی کہا کبھی ذلی کہا ہم کہتے ہیں بروزی نہیں ذلی نہیں یہ تو ایک بہت بڑا شیخ چلی تھا کیا ہوتا ہے بروزی کیا ہوتا ہے ذلی بہت کچھ کہا گیا لیکن بحمد اللہ ختم نبوت اور جو حضور نے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم میں آخری نبی ہوں میرے بعد نبی کوئی نہیں تم آخری امت ہو تمہارے بعد امت کوئی بھی نہیں اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا میں عرض کر رہا تھا ہجرت کا واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ ہیں اور ابو بکر کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں پریشان ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر بڑے پریشان نظر آتے ہو عرض کیا حضور میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کے پاس لوگوں کی امانتیں میرے پاس رب کی امانت اگر مجھے کچھ تکلیف ہو گئی تو کوئی بات نہیں اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچ گئی تو یہ میں چہرہ کہاں سے لاؤں گا اس لیے آگے پیچھے دائیں بائیں ہو رہا ہوں کوئی بات ہو جائے کدھر سے حملہ ہو جائے اے اللہ کے نبی مجھ پر تکلیف پہنچ جائے کوئی بات نہیں آپ پر آنچ نہیں آنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے جا رہے ہیں ادھر ابو جہل نے اعلان کر دیا جو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بابت بتلائے گا اس کو دو سو اونٹ انعام دوں گا اعلان ہو گیا جو حضور کا پتہ بتلائے گا اس کو انعام دوں گا یہ وہ ساری ابو جہل کی نسل چلی آ رہی ہے جو ڈالروں کے عوض پکڑ کر کے دے رہے ہیں نا یہ آج کی نئی بات نہیں اس وقت سے چلی آ رہی ہے یہ ابو جہل نے بھی کہا تھا کہ جو حضور کا پتہ بتلائے گا میں اس کو دو سو اونٹ دوں گا آج سمگلروں کو پکڑنے پر انعام نہیں زانیوں چوروں ڈاکوں کو پکڑنے پر ڈالر نہیں ملتے آج داڑی والوں کو پکڑو پگڑی والوں کو پکڑو دین کی بات کرنے والوں کو پکڑو قرآن حدیث بیان کرنے والوں کو پکڑو ان کو پکڑو تو تمہیں ڈالر ملیں گے وہ ڈالر لینے والا وہ پرویز وہ لانتی دیکھو وہ کیسا ملک سے بھاگا پہلے کہتا تھا فلاں کو نہیں آنے دوں گا فلاں کو نہیں آنے دوں گا خدا نے اس کو ایسا رسوا کیا کہ خود ہی ملک سے باہر چلا گیا اس کی اتنی ہمت نہیں یہاں آئے اور میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ اس کائنات میں ایسا بد نصیب اور بدترین انسان ہے کہ رات دن اس کے سامنے اس کے باپ کو لوگ گالیاں دیتے ہیں اور اس ظالم میں اتنی اخلاقی جرت نہیں کہ یہ لوگوں سے کہے کہ میرے باپ کو تو گالیاں نہ دو نا مجھے دے دو میں نے جو کچھ کیا ہے میرے باپ کو کیوں گالیاں دیتے ہو اس میں اتنی جرت نہیں آج ساری دنیا مشرف مشرف کہتی ہے کہ نہیں کہتی او بولو مشرف تو اس کے باپ کا نام ہے اس کا نام مشرف نہیں ہے یاد رکھنا اس کا نام ہے پرویز پرویز مشرف میں نے اس کی پوری تحقیق کی ہے اس کا نام ہے پرویز مشرف اس کے باپ کا نام ہے ساری دنیا کہتی مشرف ایسا ہے مشرف ایسا ہے گالیاں دیتے ہیں اس میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ایک چھوٹا سا بیان دے دے اے میری قوم اے لوگو اے میرے ملنے والوں مجھے یاد رکھنے والوں کم از کم میرے ابو کو تو گالیاں نہ دو جو کہنا ہو مجھے کہہ دیا کرو میرے ابو کو کچھ نہ کہو یہ ایسا نصیب انسان ہے ساری دنیا اس کے باپ کو گالیاں دیتی ہے اور میں عرض کیا کرتا ہوں یہ پرویز نام ہی ایسا ہے جس کے اندر برکت ہے ہی کوئی نہیں اس اس کے اندر ہے ہے ہی نحوست لیے اگر کسی کا نام پرویز ہو تو اس کو تبدیل کر دو ہم نے بہت نام تبدیل کیے ہمارے والد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بھی یہ نام تبدیل کر دیا کرتے تھے اور کوئی پوچھتا کیا نام رکھوں فرماتے عبید اللہ نام رکھو عبید سندھی کی نسبت سے کئی پرویزوں کے نام حضرت نے عبید اللہ رکھے تو یہ نام ہو کسی کا تو تبدیل کر دو یہ اس شخص کا نام ہے جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو چاک کیا تھا حضور کو اطلاع ہوئی حضور نے فرمایا اللہم مزقہم کما مزقو کتابی اے اللہ اس کی سلطنت کو اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر جس طرح اس نے میرے نام مبارک کے ساتھ یہ حشر کیا چنانچہ سیدنا عمر فاروق کے دور میں ایران کی بادشاہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو ہو کر کے ختم اور عمر کا نام ہے ہی برکت والا اندر برکت ہی برکت ہے جو حضور کے ہونٹوں سے ادا ہوا علماء طلباء تشریف فرمائے حدیث جبریل میں ہے کہ نہیں حدیث جبریل کی جبریل شروع کس سے ہوتی ہے عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم استلع علينا رجل شديد بياض السياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرنی عن الاسلام الى آخر الحدیث آخر میں پھر کیا ہوا حضرت عمر فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ ثم انطلق وہ جو شخص آیا سوالات کیے حضور نے جوابات ارشاد فرمائے وہ شخص چلا گیا فلبستم علیہ میں غور و فکر میں ڈوب گیا میں سوچنے لگا یہ کیا ماجرا تھا کون تھا کہاں سے آیا کیا سوال کیے کیا بات ہو گئی قال علی یا عمر پھر حضور نے مجھے فرمایا اے عمر عمر تو عمر کا نام پیارا ہے کہ نہیں پیارا جو نام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے کئی دفعہ نکلا وہ کتنا پیارا نام ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے عرض کیا حضور میں جا رہا ہوں عمرہ کرنے کے لیے حضور نے فرمایا عمر جاؤ عمرہ کرو لیکن لا تنسانی فی دعائیں کا یا اخیہ اے میرے پیارے بھیا اپنی دعاؤں میں ہمیں بھول نہ جانا حضرت عمر فرماتے اللہ کی قسم اس جملے سے آپ کے اس فرمان سے مجھے اتنی خوشی ہوئی اتنی خوشی اسلام لانے کے بعد کبھی نہیں ہوئی جب حضور نے یہ فرمایا یا عمر وہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ بہرحال میں عرضی کر رہا تھا حضرت عمر کے دور میں پرویز کے سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور اس ملا عمر کے دور میں امریکہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے عمر کے نام میں اللہ نے جلالت رکھی ہے عمر بڑی جلالت والا بہت شان والا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے جا رہے ہیں اوتی تو جواب الکلم میں بات رض کر رہا ہوں ابو جہل نے اعلان کیا جو اس کا محمد کا پتہ بتلائے گا سارے کہا کر اللہ علیہ وسلم آپ تو ختم نبوت کے دیوانے بیٹھے ہو حضور کے عاشق بیٹھے ہو جو پتا بتلائے گا دو سو اونٹ انعام دوں گا عرب کا ایک بہت بڑا زور پہلوان تھا سوراقا ابن مالک وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے قریب آ گیا جب قریب آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئے اور فرمایا قد ادرک سراقا قد ادرک سراقا حضور سراقا آ گیا نزدیک پہنچ گیا حدیث میں آتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ نبوت سے جلال کے ساتھ دیکھا اور فرما اے نسوراقا کہاں ہے یہ فرمانا تھا ابو بکر صدیق فرماتے اللہ کی قسم اس کا گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھنس کیا اور سورا کا تڑپ کر کے حضور کے قدموں میں آ گرا حضور نے فرمایا اے سورا کا تو دنیا کے تھوڑے سے انعام کے لالچ میں میرے پیچھے آیا اے سورا کا میں تو تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن کسرا کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں سراقا واپس چلا گیا وقت نہیں ورنہ میں تفصیل سے عرض کرتا نگاہ نبوت کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے وقت گزر گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت گزر گیا امیر المومنین خلیفت المسلمین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تخت خلافت پہ تشریف فرمائے امیر المومنین خلیفت المسلمین عبقری شخصیت جی عبقری شخصیت یہ تو بڑا عجیب موضوع ہے صحابہ کی شان کا ساری رات بھی آدمی لگا رہے تو ختم نہیں ہو سکتا ابو بکر صدیق اور پھر عمر فاروق عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہم خلافت راشدہ کے تاجدار ان کی کیا شان تھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبقری شخصیت جن کی کرامت اربع عناصر میں ظاہر ہوئی اربع عناصر میں ظاہر ہوئی کرامت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک بوڑھی عورت آئی کہنے لگی عمر میں جا رہی تھی میرے سر پہ ایک دیکچہ تھا برتن تھا جس میں تیل پڑا ہوا تھا مجھے ٹھوکر لگی وہ تیل گر گیا زمین نے چوس لیا زمین کو حکم دو میرا تیل واپس کرے حضرت عمر رضی اللہ نے فرمانے لگے پڑے وہ بڑھیا چھوڑ ان باتوں کو کہنے تو خلیفت المسلمین ہے امیر المومنین ہے ہم تیری رعیت ہیں تو ہمارا راعی ہے ہمارا نقصان کیوں ہو مسلمان ہو اس کا نقصان ہو یہ ہو نہیں سکتا آج ہمارے اندر اسلام ایمان والی بات بھی تو مشکل ہو گئی تھی جی۔ فرمایا چھوڑ نہیں عمر آپ حکم دو زمین کو جب بہت مجبور کیا تو حضرت عمر فاروق نے ایک رکا لکھا فرمایا جا اور جا کر کے اس کو اس جگہ پر رکھ دے آخر دریا بھی تو چلا تھا کہ نہیں چلا تھا عمر کے خط پر رضی اللہ تعالی یہ مٹی جو ہے نا اس کو بھی شعور ہے یاد رکھو ہمیں شعور نہیں ہمیں فرمایا لیکن لا تشعرون تمہیں شعور نہیں باقی ہر چیز کو شعور ہے ان من ولیکن لا تفقہون تسبیحہم تم نہیں سمجھتے ہو باقی تو ساری کائنات اللہ کی تسبیح پڑتی ہے تمہیں شعور نہیں مٹی کو شعور ہے ہم بھی تو مٹی سے بنے ہیں نا بھائی مینہا خلطنا کم وہ فیحا ن ہم بھی تو مٹی سے بنے نا ہم بولتے ہیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں چلتے دوڑتے ہیں ہم بھی تو مٹی ہے مٹی کو شعور ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکا لکھا فرما جا یہ اس جگہ پر رکھ دے اس بڑیا نے رکا وہاں رکھا فوراں زمین وہاں سے پیالے کی طرح ہو گئی ایسے نیچے کی طرف گڑا پڑ گیا سارا تیل اس کے اندر اکٹھا ہو گیا نے تیل اٹھا لیا حاضر خدمت ہوئی یہ کوئی مستبد نہیں یاد رکھو دجلہ کی روانیوں پہ جب سعد بن بھی وقاص رضی اللہ تعالیٰ اور صحابہ کا لشکر چلا ایرانیوں نے دیکھا کہنے لگے دیوان آمدن دیوان یہ تو انسان تو ہے نہیں یہ تو دریا کی روانیوں پر ایسے چل رہے ہیں جس طرح ایئرپورٹ پہ جہاز چلتا ہے عجیب خرامہ خرامہ آ رہے ہیں سارے ایرانی بھاگ گئے جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دیکھا دریا پار ہوا سپاہ سالار نے پوچھا کسی مجاہد کا کوئی سامان تو نہیں گرا ایک مجاہد آیا عرض کیا حضرت میرا لکڑی کا پیالہ تھا کہیں گر گیا فرما اچھا مجاہد ہو اور دین کے لیے قربانی دینے والا ہو اور اس کا پیالہ گم جائے ابھی آپ کچھ فرمانے والے تھے ساتھ ایک دوسرا مجاہد آیا لگا حضرت یہ لکڑی کا پیالہ میرے گھوڑے کے سم میں پھنسا ہوا تھا اگر کسی کو ہو تو اس کو دے دو اٹھا کے اس کو دے دیا دجلہ کی موجوں کے اوپر صحابہ کا سارا لشکر پار اتر گیا ان کا ایک لکڑی کا پیالہ بھی ضائع نہیں تھا سارا تیل اس بڑیا نے اٹھا لیا حاضر خدمت ہوئی عرض کیا عمر آپ کا شکریہ وہ تیل مجھے واپس مل گیا لیکن یہ تو بتائیں آپ نے اس میں لکھا کیا تھا کیا چیز لکھی تھی فرمایا میں نے اس میں یہ لکھا تھا کہ اس بڑھیا کا تیل جو نے چوس لیا ہے نا وہ واپس کر دے ورنہ تیرے اندر بے نمازی کو دفن کروں گا سبق بھی سیکھ کے جایا کرو پوری پاکستان سے آتے ہو نا ہم بھی حاضر ہوتے ہیں تو ہمیں یہاں سے کچھ عملی زندگی کا بھی پتہ چلنا چاہیے ہمارے اندر بھی انقلاب ضرور آنا چاہیے بھائی اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے یہ ذکر اللہ کی محفل بھی اسی لیے ہوتی ہے تاکہ ساری فضا کے اندر اللہ کے نام کی ضربے لگیں اور قلوب اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور جن قلوب پر زیغ اور جن قلوب پر ضلالت جن قلوب پر گمراہی چھا چکی ہے اللہ کے نام کی برکت سے وہ گمراہی وہ ضلالت وہ زیل وہ زنگ اللہ کے نام کی برکت سے وہ دور ہو جائے یہ مجلس ذکر کا مقصد یہی ہوتا ہے فرماوتی تو الکلم ہجرت کا واقعہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا ایران فتح ہوا شہزادہ ہرمزان گرفتار ہوا مدینہ طیبہ حاضر خدمت ہوا دیکھا تو اس کے سر پہ ایک بہت بڑا تاج اور پیٹی بند مسسا ہیرے جواہرات کے ساتھ اور ہاتھوں میں سونے کے کنگن فرما اتار یہ چیزیں مسجد نبوی میں حضرت عمر فاروق جلالت شان کے ساتھ بیٹھے ہیں ہرمزان گرفتار ہو کر کے پیش ہوتا ہے کنگن سونے کے اتارے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادم سے فرمایا جاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ سراقہ کو بلاؤ سراقہ آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا سراقہ جی امیر المؤمنین وہ ہجرت کا واقعہ یاد ہے جی حضرت یاد ہے کون سا زیادہ زمانہ گزرا کچھ ہی تو عرصہ گزرا ہے حضرت ایک ایک بات یاد ہے سرا کا تجھے پتا ہے کہ اس بے سر و سامانی کے عالم میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کیا بشارت دی تھی عرض کیا حضرت بالکل یاد ہے فرمایا سرا کا دیکھنا میرے اللہ نے میرے آقا کی پیشن گوئی کو کس طرح پورا کیا یہ ایران کے بادشاہ کے کنگن سونے کے آ گئے ان کو ذرا اپنے ہاتھوں میں تو پہن لے سراقا نے گردن جھکا کے عرض کی حضرت اب تو ان چیزوں کا فائدہ کوئی نہیں میں تو غلام ہو گیا اب تو میں غلام بن گیا ہوں وہ تو اس وقت کی بات تھی حضرت عمر فاروق نے فرمایا نہیں سراقا نہیں نہیں یہ بات نہیں تو ان کنگنوں کو پہنے گا تاکہ آج مدینے کا بچہ بچہ دیکھ لے کہ اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی میرے اللہ نے اس پیشن گوئی کو کس طرح پورا کیا سراقا نے کانپتے لرزتے ہاتھوں میں وہ کسرا کے کنگن پہن لیے حضرت عمر نے الحمد للہ کے اللہ کا شکر ادا کیا اوتی تو جوام الکلم اللہ نے مجھے جوام الکلم فرمائے مختصر بات مگر اس میں سارا دین آ جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضور ایسی مختصر بات ارشاد فرمائیں جو دین کے سارے شعبوں کو حاوی ہو جائے میں لمبا چوڑا واز یاد نہیں رکھ سکتا حضور رحمت اللہ علمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمنت باللہ سم مستقم آمن تو بلا زمان سے کہ پھر اس پر پکا ہو جا مستقم پھر پیچھے نہ ہٹنا جب تو نے کہہ دیا آمن تو بلّہ میں اللہ پر ایمان لایا اب اس کے اندر سارے فرشتے بھی آ گئے سارے رسول بھی آ گئے کتابیں بھی آ گئی حضور کی نبوت اور رسالت اور ختم نبوت بھی آ گئی اب حضور کی ختم نبوت پر بھی دل و جان سے ایمان رکھ لے یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں جب تو نے کہہ دیا منت باللہ میں اللہ پر ایمان لایا اللہ کی باتوں پر اللہ کے حکموں پر اللہ رب العالمین کے ارشادات پر اللہ کی کتابوں پر اللہ کے رسولوں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور حضور کی ختم نبوت پر بھی ایمان لایا پھر اس پر پکا ہو جا پھر پیچھے نہ ہٹنا بس تو پھر کامیاب ہو جائے گا تو فرمایا وزقر اللہ کثیر اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو اللہ کو یاد رکھتے رہو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تمہاری کامیابی اللہ کے ذکر میں ہے درد دل کے ساتھ کہو اللہ شوق کے ساتھ کہو اللہ ذوق کے ساتھ کہو اللہ محبت کے ساتھ کہو اللہ اللہ کو یاد کرتے رہو اللہ کو یاد کرتے رہو اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لو اللہ کی محبت دل میں بسا لو ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی حضرت موسا کلیم اللہ علیہ السلام والا نبی نے عرض کی اے بار الہا مجھے کوئی ایسا کلمہ عطا فرمائیں جس سے میں آپ کو یاد کیا کروں حرض کی حضور اللہ نے فرمایا اے موسا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کر شیخ الحدیث مہاجر مدنی آج بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں جنت البقی میں آرام فرما حضرت مولانا محمد زکریہ رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتن کاملتن واسعان فضائل اعمال فضائل ذکر میں اس حدیث کو نوٹ کیا ہے وہاں لکھا ہے اللہ نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کر عرض کیا یا بار الہ یہ تو ساری دنیا پڑھتی ہے مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو بڑا خاص عمل ہو اللہ نے فرمایا اے موسا اگر یہ ساری کائنات یہ زمین آسمان عرش قلم کرسی لوہے محفوظ یہ ساری کائنات ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں فقط ایک کاغذ کا ٹکڑا ہو جس پر لکھا ہو لا الہ الا اللہ فرمایا وہ پلڑا جھک جائے گا جس میں کلمہ لکھا ہوگا ساری کائنات ایک طرف اور یہ کاغذ کا چھوٹا سا پرزہ ایک طرف یہ کاغذ کے پرزوں پر جو باتیں لکھی ہوتی ہیں نا بھائی یہ بھی بڑے کام کی چیزیں ہوتی ہیں یہ سند پر مجھ سے پہلے حضرت فرما رہے تھے ان کا فرمانا صحیح تھا کہ اگر صرف سند ہو بھائی تو وہ کوئی بات نہیں بنتی اندر کوئی جوہر بھی ہونے چاہیے لیکن خالی سند بھی کوئی معمولی چیز نہیں یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے یاد رکھنا یہ بھی ایسی چیز نہیں ہے اس کو معمولی نہ سمجھا جائے بہت بڑی چیز ہے کسی اکابر کے دستخط ہوتے ہیں اور ایک ذمہ داروں کی طرف ایک سند ہوتی ہے بہت بڑی چیز ہوتی ہے کبھی نہ کبھی تو بھائی کام آ ہی جاتی ہے کبھی نہ کبھی یہ چیزیں کام آتی ہیں اکابر تشریف فرمائن سے پوچھو یہ چیزیں کام آنے والی چیزیں ہیں یہ فضول چیزیں نہیں ہوتی لیکن ان کا فرمانا اس لحاظ سے صحیح ہے اندر ہمارے کچھ جوہر بھی ہونے چاہیے اندر ہمارے اندر بھی کوئی چیز ہونی چاہیے پھر مل کر کے کام ہو جاتا ہے سورت اخلاص پڑھیں بھائی گیارہ دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يقل له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد له كفوا احد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم الہ العالمین اس سورہ مقدسہ کی تلاوت کا ثواب اپنی ذات پاک واسطے قبول فرما بطفیل حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ثواب سید الاولیاء سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمہ اللہ اور سلسلہ عالیہ قادیہ راشدیہ کے جتنے بزرگان دین دنیا سے چلے گئے سب کی ارواح پر پہنچا یا اللہ ہمیں اپنا نام نصیب فرما اپنے نام کی لذت نصیب فرما ذوق شوق اور محبت کے ساتھ اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین اپنے پاک نام کی رحمتیں برکتیں سعادتیں سب کو بہت زیادہ نصیب فرما یا اللہ اپنے پاک نام کی رحمت اور برکت کی سعادتوں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين أفضل الذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم